فعود اماباد فعود من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و عید ابراہیم للناس محنہ محترم سامعین اور حاضرین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ عید الاضحیٰ ہم سارے ساتھیوں کو نصیب ہوئی ہے اللہ تعالی ہم تمام کے یوم عرفہ کا روزہ قربانی اور عید الاضحیٰ کی نماز اور تکبیرات کو قبول فرمائے یہ عید الاضحیٰ اور حج یہ پورا کا پورا مہینہ یا ارکان حج اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ اسلام کی سنت اور ان کی میراث ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے حجت الوداع میں رشاط فرمایا کہ فو مشاعرکم ارکم علی ارث من ارث ابیکم کم ابراہیم اے لوگو تم تما ابراہ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے وقوف کیا قیام کیا جو کچھ کیا تم لوگ وہاں جاؤ اور ٹہرو قیام کرو چونکہ تم کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلاط اسلام جو ہم سب کے باپ کے ان کا وارث بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلاط اسلام کی سنت قربانی کو جاری کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ رب العالمین انہی چیزوں کی برکت سے ابراہیم خلیل اللہ کو پیشوائی عطا کی فرمایا ابتلا ابراہیم اربات فاطم اے لوگوں ہم نے اپنے نبی ابراہیم علیہ کو جب بھی ہم نے آدمایا جس بات میں آدمایا ہم نے ان کو مکمل اور پورا پایا جب ہر ہر آزمائش اور ابتلا میں ہمارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شام مکمل اترے تو ہم نے ان کو کہا وہ انی جا انی جا کل سے امامہ اے ابراہیم ہم اس کے عبد تمہارے پورے کائنات کے انسانوں کا امام بناتے ہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاطن کو آزمائش میں کامل اتارنے اور ان کو امامت اور پیشوائی کا مقام دینے کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام نام ان کے بعد آئے اور خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ملت ابراہیم حنیفہ آپ تمام لوگ ملت ابراہیم علیہ السلام شام کی پیروی کریں قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات و فلاح ابراہیم علیہ السلام شام کی اتباع اور پیروی میں ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ابراہیم کی پیروی کرو ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو جو رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا وہ امتحان اور آزمائش میں کامیابی تھی وہ کیا کام آزمائش تھی وہ بہت ساری آزمائشیں تھیں جن میں سے چند ہیں نمبر ایک اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنایا اور ایسے گھر ایسے ملک میں پیدا کیا جہاں پورا کا پورا ملک اور پوری آبادی بت قدے میں ہے کفر و شرک میں ہے ضلالت و گمراہی میں ہے سورج کی عبادت چاند کی عبادت ستاروں کی عبادت مورتوں کے عبادت ہر قسم کے شرک میں مبتلا تھے ابراہیم علیہ السلاۃ و کو اللہ رب العالمین نے آزر نابی انسان کے گھر میں پیدا کیا باپ کا نام آگر اور آگر ہی سب سے بڑا بت پرست اور وہی سب سے بڑے بت خانوں کا مالک اور بت کا کاروباری تھا اللہ رب العالمین حکم دیا ابراہیم اپنے باپ کو دعوت دو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سامنے اپنے باپ کو وعدے کیا فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ان کا اے میرے باپ ابراہیم آپ ان مورتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو نقصان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایسی مورتوں کے عبادت سے آپ بچیں ابراہیم خلی اللہ علیہ نے باپ کو سمجھایا لیکن باپ نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے غصے اور جلال میں آ کر کے کہا یا ابراہیم لم تن لار جمن کا بہ جی ملیا ابراہیم اگر تو اپنی باتوں سے بات نہیں آتا میرے گھر سے نکل جا باپ نے ابراہیم علیہ السلام شام کو نکالا ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کے جواب دینے کے بجائے کا سلام بھی اللہ کا نبی حفیہ اور انسان ہے جو قربانی دے کہ باپ کی جائیداد باپ کی پراپرٹی باپ کا کاروبار ساری چیزوں کو ترک کر کے سلام کہہ کر کے گزر جائے ابراہیم علیہ اپنے باپ کے وفادار تھے ذرہ برابر باپ سے بحث نہ کیا بس اتنا کہا یا ابتی اے میرے والد میں گھر سے نکل جاؤں گا لیکن کا رب بھی نبی حفیہ ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کے حق کے حق میں برابر دعائیں مقصرت کرتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی اس وفاداری اور اس ابتلا میں کامیاب اترے باپ کو چھوڑا جائیداد پراپرٹی چھوڑی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے نکل گئی اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلاط نام کو جو انعام دیا وہ بڑا اہم ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لہو اسحاق و یاقوبہ وہ جو اللہ نبوا اے لوگ ہمارے نبی ابراہیم نے جب توحید کے خاطر دین کے خاطر اپنے باپ سے لڑنے کے بجائے باپ کو چھوڑا کنارے ہو گئے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بدلے میں نے ابراہیم کو اسحاق نامی بیٹا دیا اور یعقوب دیا اسماعیل دیا اور ہم نے قیامت اور آنے والے نسلوں میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا جو بھی نبی پیدا ہوگا وہ ابراہیم کی نسل میں پیدا ہوگا یہاں تک کہ سینکڑوں انبیاء اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا آخری نبی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے نبیوں کے سردار ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور آیا میرے بھائیوں یہ بہت بڑا انعام تھا بہت بڑی نعمت تھی کہ وفادار دار اولاد وفادار پوتے سارے نبیوں کا یہاں تک کہ ابو الانبیاء لقب پڑ گیا ہاں، باپ کو چھوڑا وہ خلیلا اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ نے ابراہیم ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا دوسری بڑی آدمائش دوستو بڑی اہم ہے وہ یہ اللہ اکبر ابراہیم علیہ سلاد و سلام کو باپ کے بعد اپنی قوم کو نصیحت کیا توحید کی دعوت دی قوم کے بتخانے کو توڑا آخر میں آ کر کے قوم نے آگ جلانے کے بعد ہاں، کہا کہ آگ میں ہاں، آگ جلا آگ, آگ میں جلانا چاہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اللہ رب العالمین کے رہدا کے لیے آگ میں کود پڑے اور آگ میں جانے کے بعد رب العالمین کا اعلان ہوا کلنا یا نارو کو سلام اللہ ابراہیم اے ابراہیم خبردار ہمارے نبی ابراہیم کو جلانا نہیں میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام نکلے اور اپنی جان کی اللہ نے ان کی جان بچائی نکلے اور فلسطین کی طرف چلے گئے فلسطین کی طرف گئے ایک مکان کو چھوڑا ایک شہر کو چھوڑا لیکن چونکہ اللہ کی ردا کے لیے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا فلسطین سے لے کر کے مکے تک ہزاروں کلو میٹر کی آبادی آج جو ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ہجرت کی برکت سے اتنا بڑا علاقہ ان کی اولاد سے آباد کر دیا پھر اس کے بعد تیسری بڑی آزمائش جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہوئی میرے بھائیو یہ کہ اللہ رب العالمین نے بڑی تمناؤں کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا کیا اکلوتا بیٹا بیٹا پیدا ہوا ابھی چند مہینوں کا وہ بیٹا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اب تیری آزمائش کا اور وقت آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس دودھ پیتے بیٹھے شیر خار بیٹھے اور اس کی ماں کو لو اور فلسطین سے لے جا کر کے مکت المکرمہ میں آباد کر دو اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ نہیں کہتے اللہ میری بیوی اکیلی کیسے رہے گی یہ میرا چھوٹا بیٹا کہاں اکیلے زندگی گزارے گا نہیں رب نے حکم دیا اللہ رب العالمین کے سامنے گردن جھکا دینا ہے یہی ایمان ہے یہی توحید ہے جس کے متعلق کسی نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن چکائی ہو اللہ کے نبی ابراہیم اپنے شیر خوار بچے بیوی سے نہیں بتاتے یہ اللہ کا حکم ہے شیر خوار بچے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو لیا اور ایک مشک پانی اور ایک تھیلا کھجور لیا اور سب کو لے کر کے پورا سفر طے کرتے ہوئے مہینوں کا مکے میں آئے اور جہاں آپ زمزم ہے وہی اپنے بچے اور اپنی بیوی کو رکھ دیا اور اس کے بعد اللہ اکبر یہ بہت بڑی آدمائش تھی جہاں ہزاروں کلو میٹر چاروں طرف سے کوئی نہ انسان صرف صحرا بیاباں جنگل پہاڑیاں اس کے ہزاروں کلومیٹر کوئی انسان آباد رہی اس بیچ میں اللہ کے حکم سے ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں آباد کر دیا اللہ اکبر اور کہتے ہیں رب رب غیر انسٹ منظر کل محرف ربانی اے اللہ تو نے حکم دیا کہ اس اس اس لاوا بچے کو اور کی ماں کو لاوارش اس جنگل میں یا مکے میں آباد کریں اللہ میں نے آباد تو کر دی تیرے گھر کے قریب مقصد ہمارا لے کوئی مسرا تاکہ نماز کی پابندی کریں نماز تیرے گھر میں قائم کریں میرے بھائیوں یہ بھی بڑی آزمائش تھی اس آدمائش سے نکلے تین آزمائشیں ہوئی اس کے بعد آزاد ہوئے خوش ہو گئے اللہ کی آزمائش مکمل ہے لیکن نہیں ابھی آزمائش مکمل نہیں ہوئی تھی فرما بڑہ گما اس جب اسماعیل ذرا پڑے ہوئے باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے کام کاج اور ضروریات میں حصہ بتانے لگے تو اللہ رب العالمین نے وہی بیٹا اسماعیل بڑی تمناؤں کے بعد دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملا تھا اللہ نے حکم دیا ابراہیم مکہ جاؤ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر ڈالو یہ بہت بڑی دل و گردہ کی بات ہوتی ہے بڑھاپے میں ایک ہی اولاد ہو وہ اولاد بڑی تمناؤں سے مانگی گئی ہو اور بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہو اور اس کو بھی اللہ حکم دے بڑے ہونے کے بعد اس کو ذبح کر دو ابراہیم علیہ سلاد گئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی اور آفل منا میں انی ادب بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو سباہ کر رہا ہوں اللہ پر باپ کی آزمائش امتحان ایک ہی بیٹا یہ کہہ سکتے تھے اللہ ہم کو ایک ہی بیٹا دیا ہے ذرا کسی اور کو کہہ دے اپنا بیٹا سبا کرے نہیں اللہ کا حکم ہوا اکلوتا بیٹا ہے بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہوا ہے ہاں، اللہ تین کی آزمائی باپ کی بیٹے کی اور ماں کی تین اسماعیل ابراہیم اور حاجرہ تینوں کی آزمائی ابراہیم پہنچے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کا حکم ملا تیار ہو گئے کوئی ہیلا بہانا نہیں کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہم کو اللہ حکم دیا میں سبا کر رہا ہوں تجھ کو باپ وفادار اور بیٹا اپنے رب کا وفادار اور اپنے باپ کا فرما بردار اسماعیل کہتا یا اب والی صاحب اگر رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کو ذبح کریں تو میں آپ اور رب کی احتیاط کے درمیان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا آپ مجھے ذبح کر ڈالیں بیٹا بھی تیار باپ بھی ذبح کرنے کے لیے اسلم وبین دونوں تیار ہو گئے اور باپ کو لے کھایا سبق بیٹے کو لے کھایا اور باپ سبا کرنے کے لیے تیار ہوئے اللہ فرماتے ہیں ونا دینا ہو ابراہیم ہم نے آواز لگائی ابراہیم بیٹے کو چھوڑ دو کامیاب اترے کن سد کامیاب اترے ایسا کرو وفا دئی ہو بے دی بہنا یہ دمبا کھڑا ہے آپ اس کو سب کر ڈالیں اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کے فرما برداری قبول کیا اور اسماعیل کی جان بچائی اور ایک قربانی کا بکرا دے دیا قربانی ہو گئی یہی قربانی ہے یہی قربانی ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ میں دنیا کے سارے مسلمان اس سنت کو ادا کیا کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دیا اللہ اکبر اللہ رب العالمین آزماتا ہے امتحان لیتے ہیں کامیابی پر بڑا انعام ہوتا ہے اس کا انعام اللہ نے یہ دیا اللہ نے فرمایا وہ ترکنا علیہ فی الآخری سلام ارا ابراہیم اے لو ابراہیم کامیاب اترا اس کی بیوی کامیاب اتری بیٹا اسماعیل کامیاب اترا امتحان میں اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کے سب ابراہیم پر دو رو دو سلام بھیجیں گے آج ذرا دیکھو کروڑوں نہیں اربوں خربوں انسان جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ صلی علی ابراہی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم کا حمید مجید اللہ بارق اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارت ابراہیم النا حمید مجید کب چلے گئے لیکن آج تک نہیں قیامت تک جب بھی کوئی انسان درود پڑھا تو فوراً ابراہیم اور کمال یہ ان کے اہل و حال پر دروس و سلام پڑھتا ہے اور بڑا کمال یہ ہے ہم کہتے ہیں اے اللہ جیسے نبی پر درود سلام دے جیسے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا تھا اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اکول و کو لہٰذا وہ آج تک فر اللہ بالکل الحمد وقفا وطفا اللہ اما بعد میرے بھائیوں یہ آزمائش اتری ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہر باپ ہر ماں ہر انسان ہر ذمہ دار اپنی اولاد کی فکر کرے اور اپنی اولاد کو دین سے اللہ سے اللہ کی عبادت سے جوڑے اور اولاد کے بارے میں کبھی پرواہ نہ ہو جائے کیوں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں ربی علی مقیم تھی وہ ذریتی ربنا و تقبل دعا اے اللہ جیسے مجھے تو نے نمازی بنا لا ہے میری سے ہی نمازی بنا تو اولاد کے لیے دعا کرنا تربیت کرنا اور کوششیں کرنا کہ اولاد بھی اللہ کی فرما بدار رہے یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے اسی طرح سے ابراہیم علیہ اللہ کو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ہم اپنی اولاد کو استقامت کی دعا کریں اور استقامت کی تلقین کریں بیٹے خبردار دین سے پھرنا نہیں دین کو چھوڑنا نہیں بیٹے کبھی بے دینی کی راہ اختیار نہیں کرنا نے فرمایا وہ ابراہیم و بنی اے لوگوں ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب نے برابر اپنی اولاد کو وسیعت کیا تھا فلا تموتن اللہ وانتم مسلمون اولاد اللہ نے تمہیں بہترین دین اسلام پسند کیا ہے خبردار مرتے دم تک اس دین کو چھوڑنا نہیں دین پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے ایک چیز اور بڑی اہم ہے اللہ اکبر بڑی سنت عورتوں کے لیے حضرت حاضر آ رہی سلا تو سلام کو جب ابراہیم خلیم اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل اور حاجرہ کو لیا اور لے جا کر کے بسا دیا کہاں جہاں زمزم کا پانی ہے وہاں آباد کیا ابراہیم السلام دونوں کو وہاں چھوڑے بیٹھایا ایک مشک پانی رکھا اور ایک ہے پہلا کھجور اس کے بعد ابراہیم وہاں سے واپس لگے کچھ دور گئے حضرت حاجرہ سوچتے ہیں شاید کدائے حاجت کے لیے جاتے ہوں گے ان کو یہ پتا نہیں کہ میرا شوہر مجھے اس جگہ میری بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر کے جا رہا ہے ایک عورت کا ایمان اس کا توقل اللہ اس اللہ کی وفاداری اور شوہر کی فرما برداری ذرا دیکھو اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ دور چلے گئے حضرت کچھ ہوا شاید یہ میرے شوہر کو کر کے ہم کو ہماری بیوی کو یہاں چھوڑ کر کے تنہا چلے جا رہے ہیں دور چلے گئے حضرت حاجرہ دوڑی اور جا کر کے کہتی یا ابراہیم یا ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه انس ولا شيء ابراہیم مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے اور میرے شوہر کو تم چھوڑ کے جاتے ہو ایسے وادی میں ایسے مقام پر ایسے پہاڑ کے پیچھے جہاں کوئی انسان نہیں اللہ اکبر جہاں پتے ہر سائے کے لیے درخت بھی نہیں کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں ایسی جگہ پر مجھے تنہا کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ فجار اللہ جلتے فتح علیہ پیچھے پلٹ کر کے بیبو کو نہیں دیکھتے بچے کو نہیں دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو دیکھو تو محبت غالب آ جائے رب کی فرما برداری نہ ہو سکے فوری طور پر آگے بڑھے جب حضرت حاجرہ نے دیکھا بار بار کہنے کے باوجود جواب نہیں دیتے پلٹ کے آگے دوڑ کر کے آئی اور کہتی ہیں یا ابراہیم اللہ کا آپ تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر ابراہیم نے کہا ہاں حاجرہ میں کیوں چھوڑ کر کے جاتا اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ام اسماعیل علیہ السلام نے سنا میرے شوہر اپنی مرضی سے مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ رب کا یہی حکم ہے فوراً کہتے آپ جائیے لا یو اونا رب ہونا ہمیں اطمینان ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی سائے نہیں کرے گا رب پر توکل کیا اور وہیں آباد رہی نتیجہ یہ نکلا ابراہیم علیہ پانی جب ختم ہو گیا جبرائیل ہم آئے اور پوچھتے ہیں حاضرہ بھاگ رہے ہیں صفا مربا کے درمیان من انتی اے خاتون اے عورت تم کون ہو من انتی کون ہو حضرت حاجرہ کہتی ہیں انا ام اسماعیل حاجر لو تو ابراہیم میں اللہ کے نبی ابراہیم کی بیٹے اسماعیل کی بیوی اسماعیل کی ماں ہوں جیسے جبرائیل محمی نے سنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تھے اتنا سنتے ہی حضرت حضرت جبرائیل ایک ہی سوال کیا تمہارے شوہر تم کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے اللہ من وقت کرا تمہاں ارے حاجرہ کیا ہوگا تب تمہارے شوہر تمہارے تمہیں بچے کو لاوارش تنہا یہاں چھوڑ کے گئے کس کے حوالے کر کے گئے عورت ہو تو ایسی ہو یوش میں آئی اور کہتی یہاں آواز لگانے والے سن لے میرے شوہر میرے شوہر میرے بیٹے کے پاس ہم کو لاوارش نہیں چھوڑے ہیں بلکہ ہم دونوں کو اپنے رب کے حوالے کر کے گئے ہیں بس اتنا سننا تھا فصیب ابراہیل نے کہا فروباہ نہ کرو کالا کما کافی ایسی ذات تمہیں تو ایسے ذات کے حوالے کیا ہے جو تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے الحمدللہ زمزم دب کا پانی نکلا ابراہیم ابراہیل کہتے ہیں اے حاجرا اللہ اکبر یہ عورت ہے باپ کے حکم باپ کی فرما عرب کی فرما برداری اور رب کی اطاعت میں کتنا بڑا بھی ماں ملا ہو لیکن ماں بیوی بی ذرہ برابر رکاوٹ نہ بنی اور کہا رب کا حکم ہے تو جائیں اللہ اکبر اس کے بعد فوری طور پر جبرائیل امین نے کہا دیکھو پریشان نہ ہو یہ تمہارا دیکھا یہ سامنے کا اللہ کا گھر ہے یہ تمہارا بیٹا آگے چل کر کے گھر کی تعمیر کرے گا اور اس کے باپ اس کی مدد کرے گا اور پوری دنیا والوں کے لیے کھانے کعبہ تیار کریں گے باپ بیٹے یہ حسن سے اللہ نے تم کو ادا کیا ہے حضرت حاجرہ کا دل باغ باغ خوش ہو گئی اور اب ڈر یہ ہے کہ پانی ختم نہ ہو جائے جبرائیل نے کہا خبردار ان لہذا یہ ایسا چشمہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا یشرب و بہا مینا زیفان اللہ پوری دنیا کے حاجی قیامت تک حج کرنے کے لیے آئیں گے سب کے لیے پینے کا پانی اللہ نے اسی زمزم کو بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے معاہد بنائے متب سنت بنائے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے آمان و انصار کو اللہ رب العالمین مدد فرما اللہ العالمین ان کو ہر غلط کام سے روک لے اللہ ان کو ایسے کاموں کی توفیق نصیب رما جس میں آپ کی ردا ہو امت کی بھلا ہو قوم ہو امت کی بھلائی ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان لوگوں کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے اور آپ امت کا نقصان ہو اللہ العالمین جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو ہر بھلا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ روک لے ان حضرات سے وہی کام لے جس میں امت کی بھلا ہو آپ کی ردا ہو ہر ایسے کام سے اللہ روکیں جس میں امت و ملت کا نقصان ہو اے لہٰ لن جس ملک کو امن و امان کا ہاں، ہاں، ہاں، امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے لہٰ جیسے آج تک امن ہے ایسے ہی ہمیشہ ان ملکوں میں امن و امان باقی رکھے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت یہ بھی تھی ربی جلحاد البلا آمنا اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنائے توحید کے ذریعے عمل صالح کے ذریعے امن و امان ہاں، بنا مکہ بلد امین قرار پایا ایسے ہی میرے توحید اور عمل صالح ہم کریں گے یقیناً یہ ملک امن کا رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نیک امال کی توفیق نصیب فرمائے لیکن اتنا یاد رکھنا آج جس چیز کی ضرورت ہے اس پورے خطبے کا ہے اگر ہم عزت قوت کر امر و امان چاہتے ہیں تو ابراہیم خلی اللہ کی طرح قربانی دے مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے میرے بھائیو آج بھی وہ گرب ابراہیم سا ایما پیدا آگے کر سکتی ہے اندھاد گلشتہ پنت پیدا العالمین ہمارے جو تحال فوجی جہاد کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما اور جو شہید ہو رہے ہیں ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما اللہ